ابو اسامہ اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب نبوت کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ یعنی سترواں حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو سولہ